بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد محمد ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں جدید ترین اسمارٹ فون ہے جو یعنی سائنسی ترقی کی ایک بڑی معراج ہے اور دوسرے ہاتھ میں کوئی صدیوں پرانی بے بنیاد تہمت پرستی ہے صحیح بظاہر تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل مکمل ضد لگتی ہیں ہے نا بالکل ضد لگتی ہیں لیکن کیا ہو اگر یہ بات سامنے آئے کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی بہت بڑی عالمی سازش کے دو مختلف رخ ہیں یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے جی آج کی اس گہری فکری نشست میں ہم علم اور شعور کی ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو جو ہمارے روز مرہ کے خیالات اور ہمارے ارد گرد موجود اس معلوماتی سیلاب کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دے گی بالکل ایک نیا تناظر ملے گا ہمیں آج ہماری گفتگو کا جو بنیادی مرکز ہے وہ سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے لیا گیا ہے یہ ایک انتہائی تہلکہ خیز مضمون ہے جس کا عنوان ہے دین اور سائنس کے تقدس کا استحصال بہت اہم موضوع ہے اور ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح کچھ مخصوص طاقتیں انسانی شعور کو قید کرنے کے لیے دین اور سائنس کو دو الگ الگ اور یعنی آپس میں لڑنے والے دھڑوں کے طور پر پیش کرتی ہیں اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جب ہم استعماری ذہنیت یا پھر طاغوتی قوتوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہ پرانے دور کے تاج پہنے ہوئے بادشاہ نہیں ہے ہاں وہ تو دور گزر گیا جی آج کے دور میں یہ دراصل وہ عالمی کارپوریٹ مافیاز ہیں اور سیاسی اجارہ داریاں ہیں اور وہ طاقتور نظام ہیں جو بنیادی طور پر ہماری سوچ معیشت اور زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان طاقتور نظاموں کی ہمیشہ سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے اس کے اپنے فکری سرچشموں کو ہی آپس میں ٹکرا دیا جائے یعنی انہیں آپس میں لڑا دیا جائے بالکل مصنف نے اس مضمون میں جس بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سماجی کنٹرول کا ایک بہت ہی پرانا اور آزمودہ طریقہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آم, کسی معاشرے کو فکری طور پر مفلوج کرنا مقصود ہو تو انہیں دو انتہاؤں میں بانٹ دیا جاتا ہے اچھا یا تو انسان کو ایک اندھی عقیدت کا شکار بنا دیا جاتا ہے جہاں وہ ہر قسم کا سوال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے یا پھر اسے اندھی مادیت اور نام نہاد اقلیت کے سپرد کر دیا جاتا ہے جہاں وہ ہر روحانی چیز کا مذاق اڑاتا ہے جی ہاں جہاں وہ ہر غیر مادی حقیقت یا اخلاقی قدر کو محض ایک وہم سمجھنے لگتا ہے چلیں اب اس بات کی تہیں کھولتے ہیں مضمون کے پہلے حصے میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے حقیقی پیغام کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے مصنف کے مطابق مذہب یا دین کا اصل کام تو انسان کے اندر ایک اخلاقی بیداری پیدا کرنا ہے جی۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے میں عدل کیسے قائم کیا جائے اور اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے جی۔ کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کے خلاف سینا سپر کیسے ہوا جائے یہ تو ایک بہت ہی متحرک اور بیدار کرنے والا تصور ہے بے شک لیکن مصنف کا دعویٰ ہے کہ استعماری ذہنیت اس حقیقی پیغام کو جان بوجھ کر چھپاتی ہے اور دین کو محض خرافات اور سنسنی خیز کہانیوں کا مجموعہ بنا کر پیش کرتی ہے یہ ہوتا کیسے ہے یہیں سے دراصل اس استحصال کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے مصنف نے بڑی خوبصورتی سے اس پورے عمل کی نشاندہی کی ہے کہ کیسے دین کو عام لوگوں کے درمیان یعنی عجیب و غریب قصوں خوفناک پیش گوئیوں اور غیبی سنسنیوں کے طور پر پھیلایا جاتا ہے hmm. اس کا ایک بہت گہرا نفسیاتی مقصد ہے دیکھیں جب کسی انسان کو ہر وقت ایک غیر مری خوف اور پراسراریت میں الجھا دیا جائے گا تو اس کی جو عملی اور تنقیدی صلاحیت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا بالکل وہ تو ڈر کا شکار ہو جائے گا جی تو دین کا جو وہ اصلاحی پہلو تھا وہ پہلو جو انسان کو ایک بہتر اور انصاف پسند معاشرہ بنانے کی ترغیب دیتا ہے وہ مکمل طور پر پس منظر میں چلا جاتا ہے وہ غائب ہی ہو جاتا ہے لوگ پھر دین کو ایک زندہ اخلاقی نظام سمجھنے کے بجائے محض کرامات اور جن بھوت کی کہانیوں اور تلسماتی ٹوٹکوں کا مجموعہ سمجھنے لگتے ہیں اوفو اور اس صورت حال میں دین انسان کو بیدار کرنے کے بجائے الٹا ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے ذرا غور کریں جب ایک عام انسان اپنے معاشی استحصال اور معاشرتی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے محض خوابوں کی تعبیروں اور بے بنیاد علامتوں میں الجھ کر رہ جائے گا جی۔ تو یقیناً دین کی وہ طاقتور قوت دم توڑ دے گی جو معاشرتی عدل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے صحیح اور یہی ان استحصالی قوتوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ بغاوت اور اصلاح کا راستہ ہی بند ہو جائے یہ تو واقعی ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے جس چیز نے یعنی دین نے ظلم سے لڑنا سکھانا تھا اسی کو انسان کی بے حسی اور کمزوری کا ہتھیار بنا دیا گیا بالکل ایسا ہی ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ تو سمجھ گئے کہ مذہب کا استحصال کیسے ہوتا ہے لیکن مصنف اس سکے کا دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں جو کہ سائنس کا استحصال ہے جی یہ بہت اہم حصہ ہے اب یہاں آ کر مجھے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس دراصل فطرت کو سمجھنے کا ایک بڑا منظم طریقہ تحقیق ہے یہ تو مشاہدے تجربے اور ثبوت کی بنیاد پر چلتی ہے تو پھر بھلا سائنس کا استحصال کیسے ہو سکتا ہے مصنف کے بقول استعماری طاقتیں سائنس کو مذہب کے مد مقابل کھڑا کر کے اسے ایک مکمل نظریہ حیات کے طور پر پیش کرتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اپنی اصل میں کبھی بھی کوئی اخلاقی مقصد طے نہیں کرتی ٹھیک ہے سائنس بذات خود ایک اندھی طاقت ہے مثال کے طور پر سائنس یہ تو بڑی آسانی سے بتا سکتی ہے کہ ایک ایٹم کو کیسے توڑا جائے اور اس سے کتنی توانائی نکلے گی جی لیکن سائنس کا کوئی فارمولا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس توانائی سے کسی غریب ملک کے اسپتالوں کو روشن کرنا ہے یا پھر اس سے ایک ایٹم بم بنا کر لاکھوں انسانوں کو راک کا ڈھیر بنا دینا ہے بالکل یہ فیصلہ تو انسان کو کرنا ہوتا ہے جی ہاں اسی طرح سائنس انسان کے وجودی سوالات کے جوابات بھی نہیں دیتی مثلا ہم یہاں کیوں ہیں ہماری زندگی کا حتمی مقصد کیا ہے کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے سائنس صرف ایک طریقہ ہے منزل نہیں لیکن جیسا کہ مضمون میں دعویٰ کیا گیا ہے تاغوتی قوتیں اسے ایک فکری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں ان کا مقصد ہر اس مقدس شے کو پس ثابت کرنا ہوتا ہے جو انسان کو اخلاقیات سے جوڑتی ہے لیکن ذرا رکیے کیا سائنس نے ہی ہمیں ماضی کی بہت سی تہم پرستیوں سے اور خطرناک بیماریوں سے نجات نہیں دلائی جی بالکل دلائی ہے آج ہم جن مادی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو دوائیاں کھا رہے ہیں وہ تو سائنس ہی کی دین ہے تو پھر مصنف اس پر اتنی سخت تنقید کیوں کر رہے ہیں کیا یہ سائنس کی مخالفت نہیں سمجھی جائے گی یہ بہت ہی زبردست سوال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مصنف سائنس کے طریقہ کار کی مخالفت بالکل نہیں کر رہے وہ جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں وہ سائنسیت یا جسے ہم سائنٹزم کہتے ہیں وہ ہے اچھا سائنٹزم جی تاغوتی طاقتیں سائنس کو ایک ایسی مقدس اتھارٹی کا درجہ دے دیتی ہیں جس پر سوال اٹھانا بالکل اسی طرح کفل و جہالت سمجھا جانے لگتا ہے جیسے کسی دور میں اندھی مذہبی عقیدت پر سوال اٹھانا جرم تھا یعنی اسے ایک نیا مذہب بنا دیا گیا بالکل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آج کل کسی بھی بیتکی بات کے ساتھ اگر محض یہ لگا دیا جائے کہ اکارڈنگ یعنی کے مطابق تو لوگ بحث کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں ہاں لوگ فوراً مان لیتے ہیں گویا آج کے دور میں لیبوریٹری کا سفید کوٹ ایک نیا مذہبی جبہ بن گیا ہے مصنف جس استحصال کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تاغوتی نظام جھوٹی تحقیقات یعنی فیک ریسرچ کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے ہاں یہ جھوٹی تحقیقات والی بات مضمون کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا اور اہم حصہ ہے میں اس کی ایک روز مرہ مثال دیتی ہوں جی ضرور فرض کریں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کوئی ایسا کیمیکل بناتی ہے جو ہماری زراعت اور ہماری صحت دونوں کے لیے تباہ کن ہے لیکن اس کمپنی کو اس کیمیکل سے اربوں ڈالر کا منافع ہو رہا ہے اب وہ کمپنی کیا کرے گی وہ ظاہر ہے اپنی فیکٹری بند تو نہیں کرے گی وہ خود کچھ نام نہاد کو بھاری فنڈنگ دے گی ایک جھوٹی ریسرچ پیپر چھپوائے گی جس میں اس خطرناک کیمیکل کو بالکل محفوظ قرار دے دیا جائے گا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اب ایک عام آدمی جب وہ ریسرچ پڑھے گا تو وہ تو اس سائنسی روب تلے دب جائے گا نا وہ سوچے گا کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان کہہ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہی ہوگی جی ہاں تو یہ ہے وہ سائنسی روب جس کے ذریعے حق اور حقیقت سے گمراہ کر کے شیطانی استعماری مفادات پورے کیے جاتے ہیں بالکل درست پہچان آپ نے اور یہی وہ مصنوعی روب ہے جو انسان کی تنقیدی سوچ کو مکمل طور پر دبا دیتا ہے جب ہر بات صرف یہ کہہ کر منوا لی جائے کہ سائنس ایسا کہتی ہے تو عام انسان خود کو بڑا مروب اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے وہ سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں جٹا پاتا جی وہ اس نام نہاد مقدس اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس کا ایک اور بڑا خطرناک پہلو بھی ہے وہ کیا جب سائنس کو دین سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے تو انسان کے لیے پھر کوئی بھی چیز مقدس نہیں رہتی انسانی جذبات رشتے اور خود انسان کی جان بھی محض مالیکیولز کا ایک مجموعہ یا پھر ایک معاشی اکائی بن کر رہ جاتی ہے یعنی انسان کی اپنی کوئی قدر نہیں رہتی بالکل اور تاغوت دراصل یہی چاہتا ہے کہ ہر مقدس امر کو ہر پاکیزہ چیز کو پست اور حقیر باور کروا دیا جائے تاکہ انسان کے اندر سے وہ روحانی طاقت ہی ختم ہو جائے جو اسے ظلم کے خلاف کھڑا کرتی ہے جب کوئی اخلاقی قدغنی نہیں ہوگی تو پھر طاقتور کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا اور اس پر بس ایک سائنسی ترقی کا لیبل لگا دے گا یہ تو واقعی ایک انتہائی خطرناک دوہرا کھیل ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ استعمار دونوں طرف سے انسانیت پر حملہ آور ہے بالکل ایک طرف وہ مذہبی طبقے کو خرافات اندھے خوف اور سنسنی میں الجھا کر مفلوج کر رہا ہے اور دوسری طرف جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے اسے سائنسی روب جھوٹی تحقیقات اور مدیت کے بھاری بوجھ تلے دبا رہا ہے جی دونوں طبقے پھنسے ہوئے ہیں یہاں آ کر بات انتہائی دلچسپ اور ساتھ ہی ساتھ بہت تشویشناک ہو جاتی ہے مصنف نے اس ساری صورتحال کا جو نتیجہ عکس کیا ہے وہ ذرا رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے hmm. جب ایک انسان ان دو مختلف خوفوں کے درمیان بری طرح پس رہا ہوتا ہے یعنی ایک طرف اسے مذہبی توہمات اور جہنم کا ڈر کھا رہا ہو اور دوسری طرف وہ جدید سائنسی اتھارٹی کے جبر اور موروبیت کا شکار ہو تو اس شدید تصادم کا حتمی نتیجہ انسان کی نفسیات پر آخر کیا نکلتا ہے اس تصادم کا حتمی اور بھیانک نتیجہ ایک شدید قسم کا ذہنی انتشار اور مایوسی ہے مضمون میں اس کیفیت کی بڑی گہری اور وعدے تصویر کشی کی گئی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب وقت کے ساتھ کوئی غیر جانبدار تحقیق سامنے آتی ہے اور مذہب کے نام پر پھیلائی گئی وہ پرانی خرافات من گھڑت قصے اور توہمات بے نقاب ہوتے ہیں تو لوگ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ دھوکہ محسوس کرتے ہیں دین کا حصہ تھے ہی نہیں اور کسی نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے گھڑے تھے بلکہ وہ خود دین ہی کو غلط اور فرسودہ سمجھنے لگتے ہیں ان کا مذہب کے اس اخلاقی نظام سے ہی اعتبار اٹھ جاتا ہے جو درحقیقت ان کی اصل طاقت تھی اور بالکل ایسا ہی ریئیکشن ایسا ہی رد عمل ہمیں سائنس کے میدان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہے نا جی بالکل جب سائنس کے نام پر کی گئی مبالغہ میز پیش گوئیاں یا وہ جعلی اور جھوٹی تحقیقات جو کسی خاص کارپوریٹ ایجنڈے کے تحت زبردستی کروائی گئی تھیں وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے لوگوں کا سائنس سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے جی لوگوں کا پورے کے پورے سائنسی طریقہ کار اور علم پر ہی شک پیدا ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید سائنس یہ ڈاکٹرز اور یہ ساری ریسرچ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اب ذرا اس عام انسان کی حالت کا تصور کریں نہ تو وہ دین پر اعتماد کر پا رہا ہے کیونکہ وہاں اسے ہر طرف خورافات نظر آ رہی ہیں اور نہ ہی اسے سائنس اور جدید علم پر بھروسہ رہا ہے کیونکہ وہاں اسے صرف منافع خوری اور دھوکہ نظر آ رہا ہے تو وہ جائے تو جائے کہاں وہ ایک فکری خلا میں معلق ہو کر رہ جاتا ہے اور مصنف کے مطابق تاغوت یعنی یہ شیطانی اور استحصالی قوتیں اسی ذہنی انتشار سے اپنا سب سے بڑا اور گھنونا فائدہ نکالتی ہیں وہ کیسے ایک منتشر شک میں مبتلا اور اخلاقی طور پر کھوکھلا ذہن کبھی بھی حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا وہ کبھی اس عالمی استحصالی نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا وہ بس اپنی روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں ہی گم رہتا ہے یہ تجزیہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے یہ وہ فکر تقسیم ہے جس نے آج کے انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے ہم بڑے فخر سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت آزاد سوچ کے مالک ہیں لیکن در حقیقت ہم انہی بنائے ہوئے دو خانوں میں سے کسی ایک میں قید ہوتے ہیں بالکل ہم ایک نادیدہ قید میں ہیں لیکن خوش قسمتی سے مصنف سید جہان زیب آبدی صرف اس بیماری اور اس سازش کی نشاندہی کر کے ہمیں مایوس نہیں چھوڑ دیتے بلکہ وہ اس کا بہت ہی واضح حل اور اسلام کا حقیقی تصور بھی بیان کرتے ہیں جی حل بہت ضروری ہے مضمون کے اگلے حصے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس استعماری بیانیے سے ہٹ کر اسلام میں دین اور سائنس کا حقیقی تصور کیا ہے مصنف بتاتے ہیں کہ حقیقت اس پھیلائے گئے بیانیے کے بالکل برعکس ہے اسلام اور سائنس میں سرے سے کوئی فطری تصادم موجود ہی نہیں بالکل درست اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو وہ قدم قدم پر انسان کو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور افلا یتدبرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے سبحان اللہ یہ وہ قرآن آیات ہیں جو انسان کو بار بار تسخیر کائنات گہرے مشاہدے اور سائنسی تحقیق کی طرف راغب کرتی ہیں اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہوا کہ اسلام خود جستجو اور سائنسی رویے کا سب سے بڑا علم بردار ہے تو پھر اگر اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم نہیں ہے تو ان کا آپس میں اصل رشتہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مضمون میں پیش کیا گیا مصنف کا نظریہ سب سے زیادہ چمکتا ہے جی ان کے مطابق دین اور سائنس دو الگ الگ اور متصادم چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ دو قالب اور یک جان ہیں یک جان ہیں یعنی جسم دو ہیں لیکن روح ایک ہی ہے سائنس جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی محض ایک طاقت ہے ایک اوزار ہے اس اوزار کو استعمال کرنے کا اخلاقی رخ اس وقت طے ہوتا ہے جب ہم اس کے پیچھے موجود عقیدے اور نیت کو دیکھتے ہیں اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دین اپنا حقیقی کردار ادا کرتا ہے اگر سائنسی طاقت کے پیچھے ایک مضبوط اور الہامی اخلاقی نظام ہو جو کہ ظاہر ہے دین فراہم کرتا ہے تو یہی سائنس پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی رحمت بن جاتی ہے بالکل پھر یہ ریسرچ بیماریوں کے علاج کے لیے ہوتی ہے نہ کہ صرف مہنگی دوائیاں بیچ کر منافع کمانے کے لیے یہ معاشرتی سہولتیں پیدا کرتی ہے غریبوں کے لیے آسانیاں لاتی ہے پر کائنات کے رازوں کو سمجھ کر انسان کو اپنے خالق کے مزید قریب کرتی ہے کتنا خوبصورت تصور ہے لیکن اگر اس طاقت کو اخلاقیات اور دین کے بغیر بے مہار چھوڑ دیا جائے جس کی تاغوت دن رات کوشش کر رہا ہے تو یہی سائنس دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے پھر تو تباہی ہی تباہی ہے جی پھر کیمیائی ہتھیار بنتے ہیں معاشی استحصال کے ظالمانہ الگوریدم وضع کیے جاتے ہیں اور ہمارے پورے ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیا جاتا ہے دین انسان کو ایک بلند مقصد عطا کرتا ہے اور سائنس اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے جب استعمار ان دونوں کے درمیان جان بوجھ کر جدائی پیدا کرتا ہے تو دراصل وہ انسان کو اس کے اس منصب سے گرانے کی سازش کر رہا ہوتا ہے جسے ہم اسلام میں خلافت فل ارتھ کہتے ہیں یعنی زمین پر اللہ کا نائب ہونا بالکل زمین پر اللہ کا نائب ہونا اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو اور عدل و انصاف پر مبنی مضبوط اخلاق بھی یہ بات کتنی زبردست ہے کہ جب آپ کے پاس صرف اخلاق ہو اور طاقت نہ ہو یعنی سائنس نہ ہو تو آپ دنیا میں مظلوم بن کر رہ جاتے ہیں بالکل اور جب آپ کے پاس صرف طاقت ہو اور اخلاق یعنی دین نہ ہو تو آپ ظالم بن جاتے ہیں بہت خوبصورت بات کہی آپ نے استعماری طاقتیں ہمیشہ اسی توازن کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں وہ کبھی نہیں چاہتی کہ انسان طاقت اور اخلاق کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرے کیونکہ جب دین کی اخلاقی بصیرت اور سائنس کی تحقیقی روش مل جاتے ہیں تو ایک ایسا بیدار اور ناقابل تسخیر معاشرہ وجود میں آتا ہے جسے نہ تو جھوٹی کرامات اور توہمات سے ویوقوف بنایا جا سکتا ہے جی. اور نہ ہی کسی کھوکھلی سائنس اتھارٹی کے جیلی روپ کے ذریعے غلام رکھا جا سکتا ہے سو فیصد درست تاغوت انسان کو یا تو مکمل طور پر ایک جذباتی مذہبیت میں قید دیکھنا چاہتا ہے جہاں عقل اور شعور کا کوئی گزر نہ ہو یا پھر اسے ایک اندھی مادیت میں دھکیلنا چاہتا ہے جہاں روح اور اخلاق کی کوئی گنجائش نہ ہو hmm. ان دونوں صورتوں میں انسان اپنے حقیقی مقام سے گر جاتا ہے لیکن جب وہ ان دونوں کو یکجا کرتا ہے تو وہ حقائق کو پرکھنا سیکھ لیتا ہے وہ ہر قسم کی فیک ریسرچ کو بھی پہچان لیتا ہے اور مذہب کے نام پر بکنے والے جالی چورن کو بھی مکمل رد کر دیتا ہے بالکل وہ استحصال کے ہر نظام کے خلاف شعوری طور پر مزاحمت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور یہی تاغوت کا سب سے بڑا ڈر ہے تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے ہم نے اتنی گہری فکری گفتگو کی اس سارے جائزے کا حاصل کیا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ علم کے متلاشی ذہنوں کے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے یہ معلومات محض فلسفیانہ یا کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں یہ فکری آزادی کا ایک مکمل اور انتہائی عملی راستہ ہے بالکل ایک پریکٹیکل راستہ ہے کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ہم شعوری طور پر آزاد ہو جاتے ہیں جی ہاں یہی وہ اعتدال اور توازن ہے جو استعمار کے سب سے خطرناک ہتھیار یعنی جہالت اور فکری تقسیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اگر ہم سید جہان زیب آبدی کے اس مضمون میں بیان کیے گئے اس استحصال کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہم اپنے شعور کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو اس جدید ذہنی غلامی سے بچا سکتے ہیں اس ساری گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آج تمام سننے والوں کے لیے ان کے اپنے غور و فکر کے لیے ایک بالکل نیا لیکن اسی موضوع سے جڑا ہوا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جی ضرور ہم نے دیکھا کہ تاغوت کس طرح سائنس کو دین سے الگ کر کے اپنا کھیل کھیلتا ہے آج کے دور میں ہم مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جینیاتی انجینئرنگ جیسی حیران کن سرحدوں کو چھو رہے ہیں یہ تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے جی سوال یہ ہے کہ اگر آج ہم مشینوں کو سوچنا اور فیصلے کرنا تو سکھا رہے ہیں لیکن اس سائنسی ترقی کی بنیاد میں قرآن اخلاقیات روحانیت اور وہ عدل شامل ہی نہیں جو انسان کو زمین پر ایک ذمہ دار خلیفہ بناتا ہے تو کل کو ان مشینوں میں اخلاقیات کون فیٹ کرے گا یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کیا ہم واقعی بحیثیت انسان ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں یا محض اپنے ہی ہاتھوں سے انتہائی مہارت کے ساتھ ایک ایسا ہائی ٹیک اور چمکدار استعماری پنجرا تیار کر رہے ہیں جسے چند عالمی کوپریشنز کنٹرول کریں گی اور جس میں انسانیت کی روح اور آزادی ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی اس پر ضرور سوچیے گا